اور یہ آپ سے ذلکرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے میں تمہیں اس کا کچھ حال پڑھ کر سناتا ہوں